بچے جوان ہو گئے بوڑھے جوان بوڑھے ہو گئے اب بوڑھے قبرستان پہنچ گئے ہاں سب ابو رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اور صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے دوستوں اس کی تشریح کوئی ضرورت نہیں من فسا امن قربت من نفس اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ جس مسلمان نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی ادنا درجے کی مصیبت اپنے تعاون سے دور کر دیا پریشانی جس نے کسی مسلمان بھائی کی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت اپنی طاقت اپنے رائے اپنے مشورے اپنے مال اپنے تعاون کے ذریعے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ادنا سے ادنا درجے کی دنیاوی مصیبت دنیا کی مصیبت کیا ہے مقروض ہو گیا ہے راستہ چلا جا رہا ہے سواری نہیں مل رہی ہے معمولی سے معمولی مصیبت ٹال دیا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نفس اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ اس ادنا درجے کی مصیبت دور کرنے میں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی مصیبت کے ختم کرنے میں مدد کیا اس کا بدلہ کیا دے گا اللہ قیامت کی بڑی سے بڑی مصیبتوں کو اس کے بد... کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی دور کر دے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے اللہ